حضرت امیہ بن عبداللہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہا ہم قرآن مجید میں گھر کی نماز اور خوف کی نماز پاتے ہیں لیکن سفر کی نماز قرآن مجید میں نہیں پاتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے ان سے کہا اے میرے بھتیجے تحقیق اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا جبکہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے ہم تو صرف اس طرح کریں گے جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1435